وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے صدقہ اور نظر کا بیان اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ ہر ایک خرچ اور نظر کو اور ہر بھلے عمل کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں وہ اپنے نیک بندوں کو جو اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں اس سے ثواب کی امید رکھتے ہیں اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہیں اللہ کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اور ان کے خلاف جو لوگ اللہ کی حکم برداری سے جی چراتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں اللہ کی خبروں کو جھٹلاتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یہ ظالم ہیں قیامت کے دن قسم قسم کے سخت بدترین اور المناک عذاب انہیں ہوں گے اور کوئی نہ ہوگا جو انہیں چھڑائے یا ان کی مدد کوٹھے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ظاہر کر کے صدقہ دینا بھی اچھا ہے اور چھپا کر فقراء مساکین کو دینا بہت ہی بہتر ہے اس لیے کہ یہ ریاکاری سے کوسو دور ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ ظاہر کرنے میں کوئی دینی مصلحت یا دینی فائدہ ہو مثلا اس لیے کہ اور لوگ بھی دیں وغیرہ سور نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ صدقے کا ظاہر کرنے والا مثل بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے کے ہے اور اسے چھپانے والا آہستہ قرآن پڑھنے والے کی طرح ہے بس اس آیت سے صدقہ جو پوشیدہ دیا جائے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے بخاری اور مسلم میں بروایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات شخصوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا عادل یعنی انصاف پرور بادشاہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت اور شریعت کی فرما برداری میں گزارے وہ دو شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت رکھیں اسی پر جمع ہوں اور اسی پر جدا ہوں وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے نکلنے کے وقت سے جانے کے وقت تک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے رو دے وہ شخص جسے کوئی منصب و جمال والی عورت بدکاری یعنی زنا کی طرف بلائے مگر وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ رب العالمین سے لڑتا ہوں اور وہ شخص جو اپنا صدقہ اس قدر چھپا کر دے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر تک نہ ہو مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو ہلنے لگی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر کے انہیں گاڑ دیا جس سے زمین کا ہلنا موقوف ہو گیا فرشتوں کو پہاڑوں کی ایسی سنگین پیدائش پر تعجب ہوا انہوں نے دریافت کیا کہ باری تعالیٰ کیا آپ کی مخلوق میں پہاڑ سے زیادہ سخت بھی کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں لوہا پھر اس سے سخت آگ اور اس سے سخت پانی اور اس سے سخت ہوا دریافت کیا اس سے بھی زیادہ سخت فرمایا ابن آدم جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے خرچ کی خبر نہیں ہوتی شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے عمر تو اپنا آدھوں آدھ مال رسول اللہ کے پاس لے آئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو فاروق رضی اللہ نے جواب دیا اتنا ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے اور چپکے سے سب کا سب رسول اللہ کے حوالے کر چکے تھے لیکن جب ان سے بھی پوچھا گیا تو کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ کافی ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو دیے اور فرمانے لگے اللہ کی قسم جس کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں اس میں اے صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو آگے ہی آگے پاتے ہیں یہ روایت سنن ترمیدی میں ہے آیت کے الفاظ عام ہیں صدقہ خواہ فرضی ہو خواہ نفلی زکوٰۃ ہو یا خیرات اس کی پوشیدگی اظہار سے افضل ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نفلی صدقہ پوشیدہ دینا ستر گنا فضیلت رکھتا ہے لیکن فرض زکوٰۃ کو اعلانیہ ادا کرنا پچیس گنا فضیلت رکھتا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ صدقے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں اور برائیوں کو دور کر دیں گے بالخصوص اس وقت جب کہ وہ چھپا کر دیا جائے تم کو بہت سی بھلائی ملے گی درجات بڑھیں گے گناہوں کا کفارہ ہوگا یوکفروں کو یوکفر بھی پڑھا گیا ہے اس صورت میں یہ جواب شرط کے محل پر عطف ہوگا جو فن عمہ ہی ہے جسے فصدق و اکون میں و اکن اللہ تعالیٰ پر تمہاری کوئی نیکی بدی سخاوت بخیلی پوشیدگی اور اظہار نیک نیتی اور دنیا طلبی پوشیدہ نہیں وہ پورا پورا بدلا دیں گے